الْحُسْنَى لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي يحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا سوچائے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے سوچائے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے معزز اور مکرم حضرات والا علماء کرام ضلع باغ کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں میرے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور ہم سب کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اس اسٹیج پر امت مسلمہ کی ایک عظیم شخصیت مسلمان نوجوانوں کے ایک خوبصورت ہیرو شہداء کی بستی میں رہنے والا ایک عظیم نوجوان کمانڈر سجاد افغانی شہید رحمت اللہ علیہ کے والد محترم اسٹیج پر تشریف فرمائے میں جب یہاں آیا اور اوپر آ کے ان کی زیارت نصیب ہوئی تو بہت ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئیں آپ کے پڑوس میں راولا کوٹ کا رہنے والا یہ نوجوان افغانستان میں برسر پیکار رہا وہاں ان کی جرت بہادری اور شرافت کی داستانیں لکھی گئیں پھر جب کشمیر کی تاریخ شروع ہوئی تو شادی کرنے کی بجائے سینما گھر کے باہر لائن لگانے کی بجائے دوستیاں یاریاں اور عشق معشوقیوں کے چکر میں پڑنے کی بجائے یہ آفاقی صفت نوجوان یہ شاہین کا جذبہ رکھنے والا یہ شیر جیسی آنکھیں رکھنے والا نوجوان کشمیر کی دھرتی میں جا پہنچا یہاں سے گیا تھا تو سجاد خان تھا وہاں جب اس کے سر کو اور اس کے ایکشن کو لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی افغانی باشندہ نظر آتا ہے اتنے زبردست ایکشن کیے کہ انڈیا آرمی اس کے نام کو سن کے کانپا کرتی تھی اور اس کے پکڑنے کے لیے انعامات مقرر کیا کرتی تھی لوگوں نے کہا کہ اس کا نام سجاد افغانی ہے کشمیر کی ماں نے اس نوجوان کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دی کشمیر کی بہنیں اس نوجوان کے لیے پھیلا کے دعا کیا کرتی تھی اس اس لیے کہ نے کبھی کسی لڑکی پر غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی کبھی بد نظری کے جرم میں مبتلا نہیں ہوئے تھے وہ کشمیر میں تحریک کو ایک ایسا نیا رخ دے کر گئے کہ چند نوجوان تو میدان میں جا کے انڈیا اپنی کلاشن کوفوں سے گولیاں برسا رہے ہوتے تھے تو دوسرے چند نوجوان مسجد میں سجدے میں پڑے ہوئے اللہ سے نصرت کی دعائیں کر رہے ہوتے تھے کشمیر کے نوجوانوں کے چہرے پر خوبصورت داڑھی رکھوانے میں بھی سجاد شہید کا کردار ہے ان کے سروں پہ پگڑیاں بندوانے میں بھی سجاد شہید کا کردار ہے ان کے ہاتھوں سے امیتابھ بچن کے فوٹو نکال کے رب کی تصویر دینے کا کردار بھی سجاد شہید کے ہاتھ میں ہے چار سال تک وہ نوجوان اسی طرح سے لڑتا رہا کبھی سری نگر میں تھا کبھی گاندربل میں تھا کبھی کپواڑا میں تھا کبھی کرگل کی طرف سے اپنے ساتھیوں کو وصول کر رہا تھا انڈیا آرمی اسے پکڑ نہیں سکی انڈیا آرمی اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکی انیس سو چورانوے میں وہ گرفتار ہو گئے مگر جیل میں جا کر بھی اپنی عظیمت کو نہیں بھلایا او مسلمانوں تم تو اس ماحول میں رہ کر گنا نہیں چھوڑ سکتے ہو سجاد نے جیل میں جا کے انڈیا کے سامنے بھی اپنے آپ کو نہیں جھکایا اگر جیل والے مجاہدین کو ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے کہتے تھے یہی شیر آگے بڑھ کے ان کے ٹی وی کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھتا تھا اور کہتا تھا ہم مسلمان ہیں مسلمان ٹی وی نہیں دیکھا کرتا البلد کشمیر کے مسلمانوں اور میرے کالج کے نوجوانوں اسکول کے بچوں تم نے کیوں فرنگی کی تہذیب کے سامنے سر جھکا دیا ہے تم نے کیوں کافروں کی شکل و صورت اور ان کے لباس کو اچھا سمجھ لیا ہے تم کیوں کافروں کے سامنے اپنی نظریں جھکا کر اسلام کی غیرت کا سودا کر چکے ہو اسی طرح کا ایک دن تھا جیل کے وارڈ میں مجاہدین والی بال کھیل رہے تھے انڈیا آرمی اپنی سی آئی کے اپنی سی آئی ڈی کا ایک بہت بڑا افسر ہمارے وارڈ پہ مسلط کر کے لائی اس خبیص ہندو کا نام کٹوچ تھا وہ ہمارے وارڈ میں داخل ہوا اور کہنے لگا سارے لائن میں لگ جاؤ میں نے تمہاری گنتی کرنی ہے مجاہدین جیل میں عزت سے رہا کرتے تھے ٹارچر سینٹروں میں مارے کھائی ہیں تکلیفیں برداشت کی ہیں جسم پر ڈنڈے بھی لگے ہیں ان کی سلاخیں بھی لگی ہیں داڑیاں بھی نوچی گئی ہیں چہروں پر پیشاب بھی پھینکا گیا ہے ماں بہن کی گالیاں بھی دی گئی ہیں مگر جب جیل میں یہ مجاہد کٹھے ہوئے عزت کے ساتھ رہے سرفروشی کے ساتھ رہے آزانے دیتے رہے نماز جماعت سے پڑھتے رہے ذکر کی محفلیں سجاتے رہے تعلیم و تعلم کرتے رہے جہاد کشمیر کے نعرے لگاتے رہے لبیک اللہ کی سدائیں جیل کے اندر بھی گونجتی رہی جاؤ انڈیا کے اخبارات پڑھو انہوں نے لکھا تھا کہ ان لوگوں نے کوٹ بلوال جیل کو منی پاکستان بنا دیا ہے اس جیل میں ہندو فوجیوں کی نہیں چلتی ان کی چلتی ہے وہ کٹوچ لائنیں لگوانے کے لیے شور کر رہا تھا سجاد افغانی شہید غسل خانے سے وضو کر کے نکلے اور دیکھا کہ ایک مشرق مجاہدین پر برس رہا ہے پیچھے سے آواز دے کے کہنے لگے اور مشرق کے بچے تو کون ہے ہمیں لائنیں لگوانے والا ہم نے مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہے اگر ہم نے لائنیں لگانی ہوتی تو ہاتھ میں گن نہ my God. اندر ہکا بکا رہ گیا نوجوانوں تم کیوں نہیں اپنے اندر یہ جرت پیدا کرتے تمہیں تو کسی کافر کا فوٹو نظر آئے تو سر جھکا دیتے ہو تمہیں تو کسی گورے کافر کی شکل نظر آئے تو رکو سیدوں میں گر جاتے ہو محمد عربی کے غلاموں نبی کی شکل میں کیا خرابی تھی کہ تم نے داڑیاں صاف کروائی نبی نبی کے کی بستیوں کو گندا کر دیا سڑکوں پہ گزرو نہ کوئی داڑھی والا نظر آتا ہے نہ کوئی پگڑی والا نظر آتا ہے یہ انگریزوں کا ملک ہے یا مسلمانوں کا یہ محمد عربی کے کے غلام ہے یا کلنٹن ماننے والے ہیں تمہیں ہو کیا گیا تم نے نہیں دیکھا سجاد شہید نے جیل میں قربانی دے دی مگر نبی کی کسی سنت پہ آج نہیں آنے دی جہاد پر آج نہیں آنے آج ہمیں اسی سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے بات کے مسلمانوں یاد رکھو رب کریم نے کشمیر کے مسلمانوں کو چنا ہے ایک بہت بڑی سعادت کے لیے میں آپ کو جھوٹی باتیں کہنے کے لیے نہیں آیا نبی کی حدیث سے بتاتا ہوں اللہ کے نبی نے صحابہ سے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کی ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی ہندوستان میں جہاد کرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے اللہ کے نبی نے بشارت دے دی تھی اور حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں نسائی شریف کی روایت ہے مسند احمد میں بھی آئی ہے سند حسن سے مر بھی ہے بہاد رسول اللہ غزوت الہندی اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہندوستان میں جہاد ہوگا ہم نے پوچھا اللہ کے نبی اگر اس جہاد کو ہم پالے تو کیا کرے فرمایا اپنی جان بھی قربان کر دینا آقا ہمیں ملے گا کیا ساری جان بھی قربان کر دے مال بھی قربان کر دے کیا ملے گا فرمایا جو تم میں سے غازی بن کے آئے گا وہ جہنم سے نجات پائے گا اور جو شہید ہوگا وہ افضل ترین شہدا میں سے ہوگا پھر نبی نے فرمایا میری امت کی دو جماعتوں کے لیے اللہ نے جہنم سے نجات لکھ دی ہے ایک وہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئے گی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی ایک وہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گی ہندوستان میں دلی بھی تھا بمبئی بھی تھا کلکتہ بھی تھا مدراس بھی تھا جالندر بھی تھا پٹیالہ بھی تھا منی پور بھی تھا تری پورا بھی تھا آسام بھی تھا پنجاب بھی تھا مگر میرے رب نے کشمیر کو منتخب کیا یہاں سے شہدا کھڑے ہوں گے یہاں سے غازی کھڑے ہوں گے کافروں نے کہا تھا ہم کشمیر کو اسکاٹ لینڈ بنائیں گے رب کی جنت بناؤں گا کافروں نے کہا ہم کشمیر میں نائٹ کلب بنائیں گے یہاں کے خوبصورت لوگوں کو بدکاری پر لگائیں گے میرے رب نے کہا میں کشمیر میں جہاد کے کیمپ کھلواؤں گا یہاں لمبے بالوں والے داڑیوں والے مجاہد اتریں گے یہاں پاکیزہ مائیں ہوں گی یہاں بہنیں ہوں گی دنیا ہار گئی رب کی بات سچی ہوئی کشمیر جنت بنا کے نہیں بنا لوگ کہتے ہیں کہ کشمیری لوگ مر رہے ہیں میں کہتا ہوں مر نہیں رہا زندگی پا رہے ہیں بتاؤ دنیا والوں کون زندہ ہے موت تو اپنے اپنے وقت پہ ہر کسی کو دبوچ رہی ہے مگر کوئی اپنے چہرے پہ زنا کا دھبا لے کے جا رہا ہے کہ قیامت کے دن رب کے سامنے زانی کی شکل میں پیش ہوگا کوئی اپنے چہرے پہ شراب کا دھبا لے کے جا رہا ہے قیامت کے دن شرابیوں میں اس کا حشر ہوگا کوئی اپنے چہرے پہ سود اور رشوت کے داغ لے کے جا رہا ہے قیامت کے دن سودیوں میں اور رشوت والوں میں اس کا شمار ہوگا مگر کشمیری شہادت کا تاج پہن کے جا رہے ہیں کشمیری جہاد کا ہار اپنے گلے میں ڈال کے جا رہے ہیں کشمیری شہادت کے اس اونچے مقام کو پا رہے ہیں جس پہ جانے کے بعد انسان افسل الشہداء میں سے ہوتا ہے کشمیریوں نے کھویا نہیں ہے اللہ نے انہیں عزت دی ہے مقام دیا ہندوستان میں ایک زلزلے میں اتنے لوگ مر گئے جتنے کشمیر کی بارہ سالہ تاریخ میں شہید نہیں ہوئے وہاں کس نے موت لائی تھی ایک لاکھ آدمی اس کے اندر مارا گیا برباد ہو گیا اور زلیل و ہو کے مٹی میں دفن ہو گیا کشمیری شہید تو مرتے وقت بھی اپنے خون کی لکیروں سے اللہ اکبر لکھ کے جاتے ہیں انڈین آرمی حیران ہوتی ہے شہید کا جنازہ پڑا ہے اور ساتھ اللہ اکبر لکھا ہے جاتے جاتے خون سے لکھ کے جاتا ہے کشمیر آزاد ہوگا کشمیر میں یہ اللہ نے فضل کیا کہ نہیں کیا لوگ کہتے ہیں کہ ظلم ہو گیا کشمیریوں کو ان مولویوں نے جہاد پہ لگا کے برباد کروا دیا رب کعبہ کی قسم برباد نہیں کیا کشمیری قوم بچ گئی برباد تو انہوں نے کیا جنہوں نے بچوں کو ماؤ کے سامنے کھڑا کر دیا جو ننگے فوٹو دیکھ کے جی رہے ہیں جو جھوٹ بول کے جی رہے ہیں جو عزتیں خراب کر رہے ہیں جن کی نگاہوں میں ماں بہن بیٹی کا کوئی تقدس نہیں ہے برباد یہ ہوئے ہیں یا کشمیری برباد ہوا کشمیری برباد نہیں ہوا کشمیر پر ڈورے ڈالے گئے تھے اسے کہا گیا تھا کہ تیرا تیرا جو ہیرو ہے وہ امیتابھ بچن ہے اظہر الدین ہے سچن تندولکر ہے اور تو نے جس کی آواز سننی ہے وہ لتا منگیشکر ہے تو نے اس کی آواز سننی ہے تو نے دلیپ کمار کی فلمیں دیکھنی ہے مگر میرے اللہ نے کشمیر کشمیریوں کو سجاد افغانی جیسا ہیرو دے دیا کشمیریوں کو آفاق اور بلال جیسے پیارے شہدا دے دیے جنہوں نے جسموں کے ساتھ بم باندھے کشمیر کی تاریخ سعادت ہے بد قسمت تو وہ لوگ ہیں جو اس سے منہ مو موڑ کے بیٹھے ہو آزاد کشمیر کے الیکشن میں زندگی برباد کرنے والوں غزوہ ہند شروع ہو گیا اور تم ابھی دیواروں پہ اپنے نام لکھوانے میں مشغول تم نے نام نہیں لکھوانا تھا کیا ان الیکشنوں کے اندر بیس بیس لاکھ خرچ کرنے والوں کسی بیس لاکھ پچیس لاکھ سے کشمیری بیٹی کے ہاتھ میں تم نے بندوق دے دی ہوتی تمہیں ممبری سے زیادہ مقام مل گیا ہوتا تمہیں اپنی الیکشن کمپین پہ یہ خرچہ کرنے کی بجائے انڈین آرمی کا مقابلہ کر کے غزوہ ہند کی شرکت کا ثواب حاصل کرنا چاہیے تھا وہ خطہ جنت کی خوشبو سے مہک رہا ہے یہ خطہ تعصب کے نعروں سے جر رہا ہے برادریوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے مسلمان کو مسلمان کے پیچھے کھڑا کیا جا رہا ہے اور کون سی برادری ہے میری یا تمہاری ہم کلمہ پڑھ کے نبی کے قدموں میں گر چکے ہیں وہی ہماری معراج ہے وہی ہماری برادری ہے کیوں آپس میں تعصب کیوں جھگڑے کیوں گرے بانوں میں ہاتھ کیوں چوروں اور ڈاکوں کو آگے رکھا جا رہا ہے کیوں سینماؤں کے کلچر کو بڑھا کے منی سینماؤں میں گندی فلمیں دکھائی جا رہی کیوں بیٹیوں کے سر کا دوپٹہ مسلمان خود اتار رہا ہے کیوں آج ضلع اور بدکاریاں عام ہو رہی ہیں مسلمانوں کشمیر میں شہدا ہے ان کی لاشیں آ رہی ہیں وہاں سے ان کے جسموں کی خوشبو آ رہی ہے اس مجمع میں شہیدوں کے بچوں نے کس چیز کے لیے قربانی دی تھی برطانیہ کے گرین کارڈ لے کر اور وہاں شراب پینے والوں کو سلوٹ نہ کرو ان جنت کے شہزادوں کو سلام کرو تمہاری آخرت بن جائے آج جس گرین کارڈ کے لیے یہاں کا مسلمان مرتا ہے اپنی زمین اور بھینسے بیچتا ہے میرے بلال شہید نے وہی پاسپورٹ یہاں لا کے پھاڑ دیا وہی برٹش پاسپورٹ امریکن پاسپورٹ لوگ لا کے پھاڑ رہے ہیں کہ ہمیں جنت کا رستہ مل جائے ہمیں جہاد کا رستہ مل جائے ہماری قبر بن جائے ہماری آخرت بن جائے ہماری آئندہ نسل شکریہ ادا کرے ہمارے بڑے بدکار نہیں تھے بہادر تھے ہمیں آزادی دے کر گئے ہیں ہمیں دلیل کرا کے دے میرے مسلمان بھائیوں لڑو الیکشن خدا کامیابیاں دے سب کو لیکن خدا کے لیے کشمیر کی تحریک کو اس طرح سے رسوا رکھو اس بیس کیمپ کی شکل اور ہونی چاہیے اس بیس کیمپ کے کے ایک ایک گھر میں مجاہدین لیے دعائیں ہونی چاہیے یہاں مجاہدین کے لیے مجاہدین کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے یہاں کی شکل و صورت کی ہونی چاہیے یہاں کا مزاج دینی ہونا چاہیے سچ بتاؤ ہندوستان کا وہ نوجوان جس کی عمر پچیس سال ہے فوجی وردی پہنی انڈین آرمی کی نام مسلمانوں والا اور کسی بت کدے کے باہر پہرا دے رہا ہے کسی شراب خانے کے باہر پہرا دے رہا ہے اس سے جا کے کہو کہ تم مسلمان ہے تیرا نام عبداللہ ہے تیرا نام تیرا نام عمر ہے تو کیوں شراب خانے کے باہر کھڑا ہے کہتا ہے میرے باپ سے پوچھو جو بز دل تھا جس بزدل باپ نے اس ہندو کی غلامی میں مجھے مجھے چھوڑا میرا بچپن بچپن میں لوٹ لیا گیا میری عزت تباہ کر دی گئی اور بلاخر آج مجھے انڈین آرمی کی وردی پہننا پڑی اور میں آج یہاں بت خانے کے باہر پیرا دے رہا ہوں لوگوں اگر آج جہاد نہ کیا بھی شراب خانوں کے باہر کھڑے ہوں گے ان کے چہرے پر بھی ضلع کی کالک ملی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پر بھی شراب کا نشان ہوگا ان کے چہروں پر قوم پر عربی کی لانت ہوگی ہم محمد عربی کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے ہم کس طرح سے حضور سے عہدے کا پانی مانگیں گے ہم قیامت کے دن شہیدوں کے سامنے کس طرح سے کھڑے ہوں گے تمہارے پڑوس رہنے والا سجاد افغانی جیل میں ڈنڈے کھا کھا کے شہید ہو گیا جسم پہ نیل پڑ گئے کوئی نہیں ہے اس کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے اس کے رستے پہ چلنے والا اور الیکشن میں جاں بازی دکھانے والا محنت یا کرتے ہو اس کے جس سے دس گنا کم اگر کشمیر میں کرو کشمیر آزاد ہو جائے ہمارا میرے مسلمان بھائیوں یہ انڈیا اتنا بہادر نہیں ہے جتنا ہم نے اسے سمجھ رکھا ہم جیل میں تھے اس نے کہا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے سجاد شہید ہوگی اب اس کا نمبر ہے اب اس کا نمبر ہے ان کی قبریں بنائیں گے پانچ نوجوانوں نے جرت کی انڈیا نے سر بھی جھکایا ناک بھی رگڑی پھر کہا پاکستان سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے کہا انڈیا خود کہے گا مذاکرات کے لیے منت کرے گا صرف اس تحریک کو کشمیر سے آگے انڈیا کی طرف لے جاؤ کشمیر میں گولی چلتی ہے انڈیا کو درد نہیں ہوتا وہاں جو مکان جلتا ہے ہمارا ہے بیٹا مرتا ہے ہمارا ہے ماں لٹتی ہے ہماری ہے دوپٹا چنتا ہے ہمارا ہے لیکن اگر ہم تحریک کو اندر لے جائیں گے انڈیا کو درد ہوگا تکلیف ہوگی ہم نے مجاہدین آگے بھیجنا شروع کیے کوئی لکھنؤ میں شہید ہوا کوئی دلی میں پہنچا واجپئی کہتا ہے مشرف صاحب آؤ مذاکرات کرنے ہم ابھی صرف ایک ڈنڈا لگا ہے ابھی جب آگے لگیں گے تو مذاکرات کے لیے خود یہاں چل کے آئیں گے اور جب ہمیں کشمیر دینے لگیں گے تو پھر ہم خون کا حساب مانگیں گے ہم اس کے بعد ایک ایک چیز کا حساب مانگیں گے بنیے تجھے اپنے دکان کا حساب یاد رہتا ہے ہمیں شہیدوں کے خون کے قطرے یاد رہتے ہیں ہمیں اپنے جلے ہوئے مکانات یاد رہتے ہیں اگر کشمیر آزاد نہ ہوا رب کعبہ کی قسم یہ آگ بمبئی دلی لکھنؤ تک پہنچ چکی ہے اور جلا کے کر دے گی پھر مذاکرات سے بھی فائدہ نہیں ہوگا پھر پورا بر صغیر آگ کی لپیٹ میں ہوگا ہم اپنے شہدا کی لاشیں دیکھنے کے بعد زندہ رہنے کی تمنا نکال چکے ہیں ہمیں پتا ہے کھانا پینا یہاں نہیں مرنے کے بعد کھانا پینا اصلی ہوگا مزے اصلی ہوں گے جنتیں اصلی ہوں گی ہم اس دنیا کو چھوڑ کے اس کو لینے کے لیے بےتاب ہے اس لیے کوئی نہ گھبرائے انشاءاللہ کشمیر پر نہ کوئی خداری ہو سکے گی نہ کوئی سودا ہو سکے گی للکار ہے للکار ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں بات کے نوجوانوں بزرگوں آج یہ بزرگ اپنے بچوں کو نہیں جانے دیتے جہاد چلے جائیں کہتے ہیں دادی ہسپتال میں داخل ہو گئی تیرا بیٹا لندن میں جائے گا پکیں گی مبارک ہو جی بچہ برطانیہ جا رہی ہے جا کے شراب پیے گا منہ کالا کرے گا قیامت کے دن دانی کی شرم گاہ اس کے چہرے پہ لٹکی ہوگی اسی حالت میں تیرا بیٹا آئے گا مٹھائیاں بانٹی جاتی میرا بیٹا وہاں جا کے نائی لگ گیا ہے حجام لگ گیا ہے انگریزوں کی شیب بنا رہا ہے بہت فخر ہے ہمیں وہاں موچی لگ گیا ہے جا کے ان کے جوتے پالش کرتا ہے جا کے برٹش میں رہتا ہے میرا بیٹا برٹن میں رہتا ہے کیا کرتا ہے جی نہ پوچھو پھر انگریزی میں کہیں گے ہیئر ڈریسر کی دکان ہے نام تو وہی نئی بنے گا جا کے ہیئر ڈریسر رکھو یا کچھ رکھو یہی بن جاتا تو کون سی تکلیف تھی اسے اور پھر اگلے دن بابا رو رہا ہے کہتے بڑا بیٹا تو اچھا تھا برطانیہ گیا چھوٹا خراب ہو گیا ہے مولوی بن کے جہاد میں چلا گیا ہائے جب تیرا بیٹا جہاد میں گیا فرشتے بھی تجھے مبارکباد دے رہے فرشتے بھی تجھے دعائیں دے رہے تھے بابا جی کہا جہاد موت نہیں ہے زندگی ہے اگر رسول کو مانتا ہے تو سن لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد زندگی ہے قرآن نے اس کی تصدیق کی تیرا بیٹا زندگی پانے کے لیے جائے تو تو روئے گا اور انگلینڈ میں مرنے جائے تو تو ہنسے گا آخر یہ زندگی کے دستور کیوں بدل گئے اس لیے آپ حضرات نیت کریں کہ اپنے بچوں کو جہاد میں بھیجیں گے انشاءاللہ بھیجو گے بھائی انشاءاللہ یہ بزرگ نیت کریں چھوٹے بچے ہاتھ اٹھا رہے ان کا اپنا کوئی بچہ ہے نہیں حالانکہ بچوں والے بتائیں بھیجو گے انشاءاللہ اپنے بیٹوں کو بھیجو شیر بناؤ جب ہاتھ میں کلاشن ہوگی اور تر تر گولیاں چلا رہے ہوں گے اور وہ گولیاں ہندو کے سینے سے پار ہو رہی ہوں گی خدا کی قسم جوانی کا مزہ آئے گا سکون ملے گا یہ کیا جوانی ہے کہ کے باہر ایک عورت کا ننگا جسم دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے اور تیری جنت کی ہو رہے تیری منتظر ہے چھوڑ ان خلاجتوں کو آج جہاد کی طرف جس کے قدم قدم پہ خدا تجھ پہ رحمت نازل فرمائے گا تو سب تیار ہیں انشاءاللہ کشمیر میں جتنے لوگ لوگوں نے قربانی دی یہاں سے بھی دیں گے اب انشاءاللہ موت نہیں آئے گی زندگی آئے گی اللہ کرے یہ بیس کیمپ اصلی بیس کیمپ بن جائے واخر دعوانا الحمد رب العالم